حضرت حدانتا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی زوجہ کا نام حدانتا تھا اور بقول باز حدانتا تھا یہ وحابیل بن محول بن خنو بن قابل کی بیٹی اور اپنے زمانے کی نہایت خوش قسمت عورت تھی جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کی بیوی ہونے کی عزت حاصل ہوئی کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں بہت بڑے مرتبے کے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیخ صلی السلام کے بعد تیسرے نبی ہوئے ہیں پینسٹھ سال کی عمر میں حضرت ادریس صلی السلام نے ان سے اپنا عقد کیا مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت ہدایہ کی عمر کیا تھی اور وہ کس شکل و شمائل کی عورت تھی کیونکہ حسن انسانی کی ابتدا اور عروج کا زمانہ تھا لیکن حضرت علیہ السلام کا اپنی زوجیت کے لیے ان کا انتخاب کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نیک سیرت بھی ہوں گی اولاد کو وصیت حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادے متوش شرخ انہیں کے وطن سے پیدا ہوئے جو اپنے بزرگ باپ کے قائم مقام اور وسیع بھی تھے حضرت ادریس علیہ السلام متوشلخ کی ولادت کے بعد تین سو سال تک دنیا میں رہے اس کے بعد وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے انہوں نے اپنے بیٹے اور تمام اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم ماننے کی وصیت کی اور کہا کہ ان قریب اللہ اولاد قابل پر عذاب نازل کرنے والا ہے اور نیز ان لوگوں پر جو اولاد قابل سے میل جول رکھتے ہیں لہذا تم سب لوگ ان سے میل ملاپ ترک کر دو اور رشتہ ناطا توڑ دو جب متوشلک کی عمر ایک سو سینتیس سال ہوئی تو انہوں نے اپنی مرضی سے جازیل بن انوشیل بن خانو کی بیٹی اربا سے شادی کر لی ان کے بطن سے دو بیٹے لمک اور صحابی پیدا ہوئے پھر ان دونوں کی اولاد کثیر ہوئی بیٹے کی شادی کر کے تھوڑے زمانے کے بعد ادانتا کا انتقال ہو گیا افسوس ہے کہ ادانتا کے مزید حالات ہم کو کسی مستند تاریخ سے نہ مل سکے اور نہ ان کی ماں کا نام معلوم ہوا ہاں ان کی ساس کا نام برکنا تھا جویریوں کی بیوی اور ان کے چچا درمشیل بن محویل بن خنو بن قائل کی بیٹی تھی بہوالا تاریخ تبرانی اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین